حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اسے یعنی لیلت القدر کو رمضان کی سترویں اکیسویں اور تیئیسویں رات پہ تلاش کرو پھر خاموش ہو رہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چوراسی